حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم یہود سے کچھ تعجب انگیز باتیں سنتے ہیں کیا آپ اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض لکھ لیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے دین کے بارے میں حیران ہو جبکہ میں تمہارے پاس صاف اور واضح دین لے کر آیا ہوں اگر موسا علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کسی اور چیز کی اتباع جائز نہ ہوتی مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو ستتر